تذکرے کعبے سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں ابراہ کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی چند دکانیں ہیں کچی دکانیں اور بھی کسی کسی کی محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں ان دکانوں پر گھریلو ضرورت کا سودا سلف ملتا ہے آٹا چاول ستو نمک زیتون کا تیل کپڑا سینے کا دھاگا اور فصل کی ترکاریاں اور پھل بھی گاہک کاتے ہیں سودا لے کر چلے جاتے ہیں دکاندار اور ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں کچھ سنا تم نے عبید عبد المطلب نے اپنے پوتے کے دو نام رکھے ہیں احمد اور محمد ایک ساؤنی رنگت کے دکاندار نے کہا بالکل نئے انداز کا نام ہے میں انصاب قریش کا ماہر ہوں اور نہ صرف نصب نامے مجھے یاد ہیں بلکہ ادنان کے حالات مرہ کی زندگی کلاب کی داستان حیات لوی کے کے واقعات اور قصی گن گن کر بتا سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان جب اونٹ چرانے پر جھگڑا ہوا تھا تو کس قبیلے کے کتنے آدمی مارے گئے تھے تمہاری اس خصوصیت پر تو بنو خزیمہ ناز کرتے ہیں انہی لوگوں میں سے ایک بول پڑا اس پر ماہر انصاف مسکراتا ہے آدمی تو آدمی ہے میں یہ تک بتا سکتا ہوں کہ امیہ جس گھوڑے پر چڑھا کرتے تھے اس کی نسل کے گھوڑے کہاں کہاں ہیں اور ابو سفیان کے پاس جو تلوار ہے اسے نجت کے حاکم نے حرب کو کب اور کیوں دی تھی یہی نہیں کھجوروں تک کے نصب مجھے یاد ہے ارے صاحب آپ تو اس بہرے بے کران کے شناور ہیں قطاب اس فن میں آپ کی برابری کریں تو کریں اور تو کوئی مکے میں آپ کے جوڑ کا نظر نہیں آتا سننے والوں میں سے ایک نے کہا اور بوڑھے کے لہجے میں احساس فخر نے اور زور پیدا کر دیا یہ جو مطالعہ کا باغ خوش ذائقہ کھجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہے اس کی نسل کا سلسلہ قبیل طے کے اس نقلستان تک پہنچتا ہے جو مارک فجار میں اجڑ گیا تو ملو کے ہیرا کی داستانیں سنا دوں کے عروج زوال کی تاریخ بیان کروں چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا اس پر بوڑھے نے گہری سانس لی تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا بولا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد اور محمد آج تک کسی قریشی کا نام سننے میں نہیں آیا بالکل نیا نام اچھوتا نام مگر کتنا پیارا اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھینچا جاتا ہے اس پر ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بٹ رہا تھا کام کرتے کرتے باتیں بھی سنتا رہا کہنے لگا میری سوتےلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ اس قدر ہسمک پیارا ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہو عبدالدار کے گھر والوں کو زبید کی خوبصورتی پر بہت ناز ہے زبید واقع بہت خوبصورت ہے مگر آمنا کے نور نظر کے تلوے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن میں کہتی ہوں عبد المطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے محمد کا چہرہ خود سراج منیر ہے دار دارالدوا میں بھی ایان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے جی ہاں یہی حال ہے امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکے کی دعوت کی تھی مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا آج جب کعبے کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق الٹنے والا ہے اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے آپ کو دکھ ہوگا سب نے مل کر کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پھینک دیا میں نے اپنے یاؤ یا سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا کہ اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کرے گی سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میں نے اپنی داشتہ زہبا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو اب ختم کر دو ایک بوڑھا قریشی جس کی بھوے تک سفید ہو گئی تھی آپ بہت زیادہ خوفناک میں نے بڑی بڑی خورے جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہاری مگر نہ جانے کیوں اس قاب کا سننے سے دل بیٹھا سا جاتا ہے ہاتھ اٹھا کر عزا میرے دل کو سنبھال لاد مجھ میں جرت پیدا کر منات یہ ہم کیا سن رہے ہیں تیری خدائی کے جھنڈے کہیں جھک نہ جائیں نوجوان عرب جوش میں آ کر اکڑوں بیٹھتے ہوئے کیسی بزدلانہ دلانہ باتیں کر رہے ہو ابو مجان بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ قاب کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھ اکیلے نے بیس دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھی اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا مگر آج تو تمہاری مردانگی مفلوج ہوئی جا رہی ہے معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سپید ہوئے ہیں جب ہی تو قاب و قیال کو اتنی اہمیت دے رہے ہو میں ابھی ابھی نائلہ کی پوجا کر کے آ رہا ہوں راستے میں میری معشو کا غزالہ مل گئی اس نے تیز شراب کے دو تین پیالے پلا دیے پھر اس کی چھوٹی بہن نے طرفہ کا یہ شیر گا کر سنایا دل کی لگی شراب ہی سے بستی ہے اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے اسی لگانے بجھانے میں زندگی کا لطف ہے قریش کا ایک سردار جس کی داڑھی گنی اور سر کے بال الجھے الجھے سے تھے جب شعر و شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی دو شعر سن لیجئے آج ہی کہے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت بس سعادت کا حال سن کر عبداللہ بیابا میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے کاش اس تک یہ پیام پہنچ سکتا بنی ہاشم پہلے ہی سے مفقر اور محترم تھے مگر اب ان کی جمین فقر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی یہ عزتیں قسمت والے کو ہی ملتی ہیں احسنت مرحبا یا ابن ام کی صدایں گونجنے لگیں مکہ موزمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مر زہران ہے جو عوام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام ایس تھا ایس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور عبادات و مراقبے میں مصروف رہتا سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عبد المطلب بھی ایس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے جس صبح عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی ایس کے پاس پوتے کی ولادت کا مجدہ سنانے کے لیے پہنچے ایز کان قاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑ رہا تھا آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب ایس نے مسکرا کر پوچھا اے رب ایک مجدہ لایا ہوں قبر مسرت آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے قبر ہیں مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی عبد المطلب نے امامہ کا پیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا کہو کہو تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا ایس بولا عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا ہے حسین بچہ انتہائی حسین سارے مکے میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے لوگوں کی مبارکبادیں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا عبد المطلب نے ابا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا اس کا تم نے نام کیا رکھا ایس راہب نے دریافت کیا محمد ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے عبد المطلب نے جواب دیا اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے اس کا تم نے نام کیا رکھا ایس راہب نے دریافت کیا محمد ہوٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے عبد المطلب نے جواب دیا اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی قبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے سنو اس لڑکے کو میں نے تین سبب سے پہچانا ایک تو یہ کہ رات ایک ستارہ طلوع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دوسرے ولادت دو شمبے کے دن ہوئی تیسرے اس کا نام محمد رکھا گیا اپنی تقدیر پر ناز کرو عبد المطلب بنو ہاشم کو تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی کاش تم اس کا جاہ و جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے